امام مالک نے ابو نظر سے انہوں انہوں نے نے عبید بن حنین سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی دولت لے لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے پھر اس نے اللہ کے پاس رہنا اختیار کیا یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روئے یعنی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے اور بہت روئے پھر کہا کہ ہمارے باپ دادا ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے مال کا کا بھی بھی اور اور صحبت اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا اب تو نہیں ہے لیکن اسلام کی قوت یعنی برادری ہے مسجد میں کسی کی کھڑکی نہ رہے یعنی سب بند کر دی جائیں لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکی قائم رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 6170